بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آخر میں جو آیت تلاوت کی تھی آیت نمبر پانچ کل املک لنفسی نفع ولا ذرن الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون اس آیت میں مفتی احمد یار خان نے اور مولانا عمر نے اچھی خاصی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کتاب تمہیں کیا سکھاتے ہیں قرآن اور حکمت اور حکمت کے بارے میں دوسری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ میں فقط خیرن کثیرہ جس کو حکمت دی جائے تو اس کو خیر کثیر دیا گیا تو بقول مفتی احمد خان کے کہ یہاں پر تو علم غیب کا اس بات ہے نہ کہ نفی ہے اس لیے کہ خیر کثیر تو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کوسر وغیرہ بھی ہے تو خیر کثیر تو آپ کو دیا گیا ہے تو اس آیت سے غیب کا اس بات ہوتا ہے نہ کہ نفی ہوتی ہے یہ ہے ان کا استقزاب لیکن یہ استدلال جو ہے یہ اس بات پر موقف ہے کہ لفظ خیر کے معنی کیا ہے اگر خیر کے معنی یہاں پر حکمت کے ہوئے تب تو ان کا یہ استدلال درست ہے اور اگر خیر کے معنی حکمت کے نہ ہوئے کچھ اور ہوئے تو پھر یہ تحریف ہوگی اور یہ معنی ٹھیک نہیں ہوں گے پھر اس سے زیادہ مزے کی بات مولانا عمر اچروی صاحب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں رحمت رحمت للعالمین ہیں ہیں کیا اور سو جو ہے یہ زحمت ہے سو کیا ہے زحمت ہے تو رحمت اور زحمت دونوں کا جمع ہونا اجتماعی نقی ہے یہ کیا ہے اجتماعی نقیزین ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اس خیر سے مراد کیا ہے حکمت ہے یعنی اموری دین میں خیر اور سو سے مراد اموری دین میں برائی اور ظاہر ہے کہ اموری دینیا میں آپ کو کوئی برائی نہیں ملی اور اموری دینیا کے جتنے خیر تھے جتنی تھیں وہ سب کو آپ کو مل گئی یہ سمجھ میں آ گیا یہ ہے ان حضرات کا اس آیت سے استقاد لیکن تفسیر بیزاوی جن نمبر دو صفحہ چھ سو اکاسی تفسیر مدارک جن نمبر دو صفحہ چھ سو اکاسی تنویر المقیاس جن نمبر دو صفحہ چھ سو اکاسی جامع البیان صفحہ ایک سو چوالیس تفسیر ابو سعود جن نمبر چار صفحہ پانچ سو چھیالیس تفسیر ابن جریر تبری جن نمبر نو صفحہ ایک سو تیرالیس تفسیر ابن کثیر جن نمبر دو صفحہ دو سو تہتر معالم التنزیل جن نمبر دو صفحہ دو سو چھیاسٹھ تفسیر مظہری جن نمبر تین صفحہ چار سو چھیانوے روح المعانی جد نمبر نو صفحہ ایک سو اکیس تقریباً ان سب تفاصیر نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر یہ جو لست اکثر تو من خیر سے امور دنیاویہ میں خیر ہے یعنی دنیا کی چیزوں میں خیر اور بلائی اور فائدے کی چیزوں کو جمع کرنا انف اور دنیاوی یہ اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ حاصل کرنا اور سو سے مراد کیا ہے دنیا کے اعتبار سے مضرت اور نقصان دہ چیز سے بچنے کی کوشش کرنا یعنی دنیا کے اعتبار سے جو مذرت والی چیز ہو اس کو سو کہا گیا ہے اور خیر سے مراد کیا ہے دنیا کے اعتبار سے جو فائدہ والی چیز ہو اس کو یہاں پر خیر سے تعبیر کیا گیا تو اب اتنے سارے مفسرین تقریباً جمہور مفسرین ہیں اور وہ اس کے معنی دنیاوی فائدے اور دنیاوی نقصان کے بیان کرتے ہیں لفظ خیر اور سو کے تو اب اس کو اس معنی سے ہٹا دینا یہ تقریباً کس کے زمرے میں آتا ہے تحریف کے زمرے میں آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ حاصل کرنا یا فائدہ والی چیزوں کو جمع کرنا اور نقصان والی چیزوں سے بچنا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو آپ کو پتھر بھی مارے گئے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے آپ کو بازاروں میں پتھروں سے مارا بھی گیا آپ کے اوپر مٹی اور ریت وغیرہ کو بھی پھینکا کیا آپ کے دانت مبارکوں کو شہید کیا گیا اور آپ کے چہرے مبارک کو شہید کیا گیا اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں یہ ساری تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں جو سو کے زمرے میں آتی ہیں تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ آپ کو کبھی کوئی برائی نہیں پہنچی یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے جو صحیح حدیثوں میں یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اچھا نمبر چھ قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يحى إلي وما أنا إلا نذير مبين اس آیت میں وما ادری ما یو فالوبی یہ آتا ہے اس کے بارے میں ان حضرات نے مولانا احمد رضا خان صاحب نے امبا المصطفیٰ صفحہ نمبر چھ سو پانچ اور مفتی احمد یار خان نے جا الحق صفح ستانوے اور اٹھانوے اور مولانا عمر اچروی نے مقیاس حنفیت صفحہ نمبر تین سو پچانوے میں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک شروع میں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ مفرور لہم بندوں میں شامل ہیں یا نہیں جب سور فتح کی آیات نازل ہو گئیں اللہ ما تقدم من تو اس وقت آپ کو معلوم ہوں گی چاہے یہ بات ہو یا جو بات کہہ رہے ہیں ہم وہ بات ہو دونوں صورتوں میں علم غیب کی نفی ہوتی ہے پہلی صورت میں یہ حضرات خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تقریباً انیس سال تک آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی مفرت ہوگی یا نہیں اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا تو انیس سال تک غیب کی نفی یہ خود کر رہے ہیں پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ چلا جبکہ ان کا دعویٰ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو تمام مکان اور ماجکون کے علم حاصل ہے اور ایک طرف یہ بات آ جاتی ہے اور یہ بات انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اکرما قطعہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے ان حضرات سے ایک اور یہ موجود ہے لیکن خود حدیثیں کیا کہتی ہیں صحیح حدیثیں اچھا اور دوسرے کے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان ادری مایو فالوبی کا جملہ جو ہے یہ منسوخ ہے یہ کیا ہے منسوخ ہے اور سورہ فضا کی آیت سے منسوخ ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے میں بھی اشکال ہے رہی پہلی بات یعنی ابن عباس حسن بصری وغیرہ قول رہی پہلی بات یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن بصری اور اور قطع رحمہ اللہ کا قول تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا قول ہے وہ کیا ہے ان کا قول ہے لیکن دوسری طرف ام العلیٰ الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کیا ہے حدیث ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ لا لا ادری ادری وانا رسول اللہ ما بی ولا صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ ایک ہزار انتالیس کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں باوجود اس کا کہ میں رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکہ میں آپ نے کہا ہوگا اس لیے کہ اس میں رابعہ کون ہے ام العلا الانصاریہ تو انصار مکہ میں تو نہیں تھے وہ تو مدینہ میں تھے تو معلوم ہوا کہ یہ آپ نے کب ارشاد فرمایا تھا مدینہ منورہ میں ارشاد فرمایا تھا تو مکہ کے شہر آپ اس کو خاص بھی نہیں کر سکتے تو مدینہ کا واقعہ ہے اور اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ میں نبی ہوتے ہوئے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ تو ہو گئی پہلی بات تو لہٰذا حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عباس اور حسن بصری اور قطع رحم اللہ کے قول کے مقابلے میں زیادہ راضی ہوگی اس لیے کہ وہ حدیث مرفوع ہے اور صحیح صحیح حسند ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دوسری طرف دوسری بات یہ ہے کہ اکثر محدثین اکثر مفسرین کا کہنا وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے اکثر جس طرح کے حوالے تم تمہارے سامنے آ گئے ہیں کتنے سارے مفسرین اور کتنے سارے محدثین وغیرہ کے اور کے اقوال آ گئے ہیں کہ وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کے قائم نہیں تھے اور علم غیب ذاتی کے بھی قائم نہیں تھے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ کہ باقی رہی یہ بات کہ یہ آیت منسوخ ہے تو اس کو جن مفسرین نے منسوخ کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے کیوں غلطی کی ہے اس لیے کہ کل ان ادری اقریب ام بعید اس طرح کی آیت یا جس طرح کی یہ آیت ہے کہ کل ادری من الرسول وما ادری ما یو فالوبی ولا بکم وما ادری ما یو فالوبی ولا بکم جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے یہ کیا ہے جملہ خبریہ ہے اور نسخ ہمیشہ جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے جملہ خبریہ میں نسخ جائز نہیں ہوتا کسی آیت کا منسوخ ہونا یہ کب ہوتا ہے جب کہ وہ کیا ہو جملہ انشائیہ ہو جملہ خبریہ نہ ہو جملہ خبریہ کا منسوخ ہونا یہ جائزہ نہیں ہوتا اس کا کوئی قائد نہیں چنانچہ تفسیر امن کثیر جن نمبر ایک صفحہ ایک سو انچاس میں یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ اخبار ہے یعنی خبر دینا ہے اور اخبار میں نسل جائز نہیں ہوتا اسی طرح تفسیر احمدی میں ملا جیون رحم اللہ نے صفحہ نمبر دس پر یہی بات کہی ہے اور برقات جو مشکات کے حاشیے پر ہے جن نمبر دو صفحہ چار سو چھپن میں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اخبار میں نسخ جائز نہیں ہوتا یہ تو ہمارے حوالے ہو گئے خود امبا المصطفیٰ صفحہ نمبر چار مولانا احمد رضا کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اخبار کا نسخ ناممکن یعنی اخبار میں نسخ نہیں چلتا اسی طرح ان کے دوسرے عالم ہیں مولانا ابو البرکار سید احمد وہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اخبار کا نسخ ناممکن ہے کیا کہتے ہیں کہ اخبار کا نسخ ناممکن ہے رویداد مناظر تدون صفحہ نمبر پچاس تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اخبار میں یعنی جو جملہ خبریہ کے طور پر جس بات کو بتلایا جائے چاہے وہ ماضی کی خبر ہو یا مظاہرے کی خبر ہو اس میں نقص جائز نہیں ہے نقص احکام میں چلتا ہے اور نقص جو ہے وہ کس میں چلتا ہے انشاء میں چلتا ہے وہ اخبار میں نہیں چلتا یہ اصول سمجھ میں آ گیا اور چونکہ یہ جملہ خبریہ ہے تو لہٰذا اس کو منسوخ کہہ کر جان چھوڑانا یہ قرآن کی تحریف کو نکارا جاتا ہے آیت نمبر آٹھ آیت نمبر سات ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ سارے بدر کے بارے میں نازل ہوئے کہ بدر میں ستر مشرق مارے گئے تھے اور ستر مشرقوں کے سردار قید کیے گئے تھے ستر سردار ان کے مارے گئے تھے اور ستر سردار قید کیے گئے تھے جب ان کے بارے میں مشورہ ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل نہ کریں کچھ کو احسان اور کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں اس اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی ماضی حالت اچھی نہیں ہے ان کی حالت اچھی ہو جائے گی تو لہٰذا ان کو قتل نہ کریں فدیہ لے کر چھوڑ دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی کہ نہیں بلکہ ان میں سے جو مشرق جس صحابی کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دے اس لیے کہ ان کو قتل کر دیا گیا تو کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی اس لیے کہ یہ ان کے بڑے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو مانا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو نہیں مانا تشبیح یقیناً دونوں کو دی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وغیرہ تو یہ تشبیح ضرور دی ہے جس طرح کہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں یہ تشبیہات کا ذکر ہے لیکن رائے کس کی قبول کی حضرت جواب دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ٹھیک ہے اللہ کو حضرت عمر کی رائے پسند تھی اللہ کو حضرت عمر کی رائے پسند تھی تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری چنانچہ صحیح مسلم میں جد نمبر دو صفحہ ترانوے اس میں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی تفصیل سے موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو رہے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری رائے نہیں مانی تو یہ آیت نازل ہوئی اور قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ نے بچا دیا اس طرح کے الفاظ ہیں تو اب یہاں پر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے انداز میں ڈانٹا گیا ہے کہ آپ کو کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھے یعنی یہ پیار کا شکوہ ہے لیکن بہرحال ہوا شکوہ اور اظہار اتاب کا ناراضگی کا کر دیا گیا اظہار جو ہے وہ اتاب اور ناراضگی کا کر دیا گیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہاں پر اگر میں ان مشرقین کو چھوڑوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ یہ آیت اتارے گا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے نہیں کرتے لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا پہلے اور آپ نے ایک رائے کو بہتر سمجھا اشتہاد کے طور پر اور وہ رائے جو ہے وہ جو اللہ کی مشیت کے خلاف تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں باقی رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کی موافقت کیوں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اشتہاد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جو کیا تھا وہ وحی سے نہیں کیا تھا وہ کسے کیا تھا اشتہاد سے کیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو اشتہاد کی تائید میں ملا جیون وغیرہ نے ذکر کیا ہے اشتہاد کی تائید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اشتہاد کرتے تھے تو اس کی تائید میں اس آیت کو ذکر کیا اچھا جی بھی ہو گیا نمبر آٹھ

دیکھیں یہاں پر بات دوسری طرف چلی جائے گی لے جائیں جائیں اچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی اسلام ہی میں ہے اور اس کی گارنٹی ہے اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا ان دین اللہ اسلام ان دین عمد اللہ اسلام ایک منٹ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ میب تغیر اسلامی دینا فلنگ یقبل یہ دو باتیں ہو گئی باقی رہی یہ بات کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے پتہ نہیں یہاں پر آپ کے علم کی نفی کی جا رہی ہے اللہ کے معاملے کی نفی نہیں ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ فتحنا نہ فتح نہ لگ بت ہم مبینہ تقدم من اللہ محتقبہ تاخر وہ اللہ کا معاملہ ہے لیکن آپ اپنے علم سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو اللہ بتلائے گا تو آپ کہیں گے تو یہاں پر نفس علم کی نفی ہے کامیابی کی نفی ہے یہ دو چیزیں الگ رہی وہ مکس اپ کر رہے دونوں کو وہ کامیابی کو علم کے ساتھ اچھا آگے جو آیت ہے زیس لکا مرز امر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فئنہم ظالمون آیت نمبر آٹھ ہے اس کی شان نزول کے بارے میں دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح بخاری کی ایک حدیث یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کئی فیوف لحقومن شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخره صحیح بخاری جلد نمبر دو صفحہ پانچ سو بیاسی اور صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ ایک سو آٹھ ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور ان کے رباعی دانتوں کو شہید کیا گیا شہید کیا حالانکہ وہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نظر کی دوسرے یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی صفوان ابن عمر ابن فنزلت من الامر شیئن الى آخری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفان ابن عمر اور حارث ابن حشام وغیرہ کے جب دعا کرتے تھے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس کو بھی صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ پانچ سو بیاسی اور نسائی جن نمبر ایک صفحہ ایک سو بائیس اور تفسیر ابن کثیر جن نمبر ایک صفحہ چار سو دو میں روایت کیا گیا یہ تو تقریباً سیمپل سی ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ یہ آئندہ جا کر مسلمان ہوں گے تو پھر آپ ان کے لیے نہ کرتے پھر آپ ان کے لیے نہ کرتے یعنی یہ حارث ابن شام وغیرہ کے بارے میں یا اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ عہد میں جن لوگوں نے مجھ سے جنگ کی ہے ان کی قسمت میں آگے ہدایت ہے تو آپ کئی فیوف قومن کے الفاظ استعمال نہ فرماتے تو آپ کا ان الفاظ کو استعمال فرمانا اور یا خارش وغیرہ کے لیے دعا کرنا اور اللہ کا آپ کو اس سے روکنا دیکھی سزا کا امر ان کے آپ کو ان معاملات میں کوئی اختیار نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا اچھا آیت نمبر نو یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی ارزاد ازواجک واللہ غفور الرحیم آخر یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات میں سے دو خواتین تھیں غالباً حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے بارے میں ہے یہ آیت اس کے شان نزول کے بارے میں دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور دونوں سے ہی سند ہیں ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماری فبتی رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا ان کی خواہش پر ان کی خواہش پر اس کو روایت کیا ہے تفسیر ابن کثیر جن نمبر چار صفحہ تین سو چھیاسی میں اور فتح الباری جن نمبر نو صفحہ تین سو آٹھ میں ایک شان نزول تو یہ بیان کیا ہے اور دوسرا شان نزول جو ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس شہد کھایا کرتے تھے تو اس موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو لہٰذا کیا ہوگا کہ آپ اس سے رک جائیں گے تو جب انہوں نے یہی کہا اپنے مشورے کے مطابق تو آپ نے کہا کہ میں اس کے بعد اس کو نہیں کھاؤں گا فلن اعود وقت حضف تو اللہ تخبری کہ میں آئندہ اس کو تو نہیں کھاؤں گا میں نے اس پر قسم کھا دی لیکن تم کسی اور کو یہ خبر نہ دینا یہ واقعہ بیان کیا صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ چار سو انتیس اور صحیح مسلم جن نمبر ایک صفح چار سو اٹھتر میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا تو اب یہاں پر موٹی سی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ شہد کھانا یا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر دینا ازواج متحرات کی دلی خواہش کی بنا پر یہ اس سے اللہ ناراض نہیں ہوگا اور اللہ مجھ سے قسم نہیں توڑوائے گا تو آپ یہ کر دیتے لیکن اگر آپ آپ کو پہلے سے اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسے اللہ ناراض ہوگا اور مجھ سے قسم توڑوائے گا تو آپ یہ کام کبھی بھی نہ کرتے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے آپ کو علم غیب کا علم حاصل نہیں تھا یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو اس بات کا علم ثابت ہو رہا ہے مفتی احمد خان خاص کر کہہ رہا ہے کہ اس سے کس چیز کا علم ثابت ہو رہا ہے اس بات یہاں پر جو جس علم کی نفی ثابت ہو رہی ہے وہ منہ سے بدبو کے آنے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ سبحان کا حد بہتان العظیم یہاں قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ تب تغی مرزات ازواجک جب یہاں پر قرآن میں ہی یہ الفاظ موجود ہیں تو پھر اس کو منہ کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیسی بات ہوگی اچھا دسویں آیت ومن اہل المدینہ مردو نعلمهم کہ عہد مدینہ میں کچھ منافقین ہیں جن کا عدم صرف ہمیں ہے آپ کو نہیں ہے یہ آیت ہے سور توبہ کی اور سورہ توبہ بحیثیت صورت ہونے کے قرآن میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے توبہ جو ہے یہ قرآن میں سب سے تو توبہ کیا ہے قرآن کی بحیثیت صورت ہونے کے سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے تو یہ مروی ہے حضرت برا ابن رضی اللہ عنہ سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے اور حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو روایت کیا ہے صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ چھ سو چھبیس میں اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ پینتیس میں اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی مصدر کے حاکم میں یہی مروی ہے جن نمبر دو صفحہ دو سو اکیس میں کہ یہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں لیکن آپ کو ان کے نفاق کا علم نہیں ہے تو یہاں پر آپ سے غیب کے علم کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمام مغیبات کا علم آپ کو نہیں ہے آیات تو اور بھی ہیں لیکن میں نے صرف یہی دس آیتیں آپ لوگوں کو لکھوا دی اور شاید یہ کافی ہیں کچھ حدیثیں لکھوا دیں گے اور باقی یہ آیت کافی ہیں مجموعی لحاظ سے جو آیات آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ان میں نسبتاً جو سب سے زیادہ ظاہر آیتیں ہیں وہ دو ہیں ایک ہیں امور خمسہ کے متعلق ان اللہ علم وغیرہ اور دوسری آیت جو ہے ولا نفسی نفع ما شاء اللہ اور ان دونوں میں انہوں نے خوب تحریف کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے مثلا امور خمسہ کے بارے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں تو یہ تو امور خمسہ کے متعلق ہے اسی طرح ایک صحابیہ نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گور میں بچہ ہے میں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گور میں آئے گا آپ اس کو کھلائیں گی رضی اللہ عنہ تو اب یہ کیا ہے اس طرح کی یہ بھی امور خمسہ کے متعلق ہے کہ وہ عالم محفل ارحم وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ ان چیزوں کا علم صرف مجھے ہے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبر خبر دی ہے ہے تو آپ کا کا دینے مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم دے دیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہ ناتمام ہے ایک ہے کسی چیز کی کلی کا علم ہونا اور ایک ہے اس کی بعض جزیات کا علم ہونا یہ کیا ہے کسی چیز کی کلی کا علم ہونا اور ایک ہے بعض جزیات کا علم ہونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہیں غیب کا دعویٰ نہیں کیا نہ اشارتا نہ سراہتاً آپ سے کوئی عبارت اس طرح ثابت نہیں کی جا سکتی کہ جس میں یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے کہا کہ مجھے غیب کی چیزوں کا علم حاصل ہے ہاں اس کی نفی ضرور ثابت ہے مثلا آپ انصار کے ایک گھر میں گئے اور وہاں پر کچھ بچیاں گا رہی تھی جنہیں یعنی اشار پڑھ رہی تھی تو ان میں سے ایک نے کیا کہا وفینا نبی غدی تو آپ نے اس سے روک دیا کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور باقی جو تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھو تو نفی تو ضرور ثابت ہے لیکن اس بات علم غیب کا آپ سے نہ سراہتاً ثابت ہے نہ اشارت ثابت ہے اور اگر اس طرح کچھ جزیات کا بارے میں آپ نے نشان نشاندہی کر دی بطور مغیبات نے کہ آپ نے ان کو ذکر کر دیا چاہے اس کا تعلق ان عموری خمسہ کے ساتھ ہو یا ان کے علاوہ ہو تو اس سے علم غیب کلی اور ماکان مایکون کا علم اور وغیرہ یہ چیزیں اس سے قطع ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ کی زندگی میں بے شمار اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ نہیں چل سکا جو تائید ہے اور جدید ہے اس بات کی کہ آپ کو غیب کا کل بھی علم حاصل نہیں تھا یہ بات سمجھ میں آ گئی ہاں غیب کی کچھ چیزوں کا علم اللہ نے بعض انبیاء کو دیا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بے شک کہ سارے انبیاء سے زیادہ غیب کا علم آپ کو دیا گیا لیکن وہ کلی علم جو ہے اس کے ہم قائل نہیں ہے اس لیے کہ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے نہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے اور نہ صحابہ سے کوئی ہلکے سے ہلکا اشارہ اس کی طرف نکلتا ہے نہ آئم اربا نہ فقہ نہ محدثین کسی سے اس کی طرف کوئی اشارہ ثابت نہیں ہے